عبداللہ اون نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ وہ کعبے کے پاس پہنچے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال اور اسامہ داخل ہو چکے تھے عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا کہا وہ اس میں کافی دیر ٹھہرے پھر دروازہ کھولا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے میں سیری چڑھا اور بیت اللہ میں داخل ہوا میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی انہوں نے کہا اس جگہ کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چونتیس